صبح یاد رکھا ہے جب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گالوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے الحمد للہ نبی کی سنت منہ پہ نہیں ہے پکا کافر نظر آ رہا ہوں شکل میں آج مجھے اور کسی عیسائی کو الگ نہیں پہتا پھر پینٹ کی وہ دیکھتے ہیں کہ اچھی طرح کسی ہوئی ہے گنگا جمنا صاف نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے تاکہ باہر بے حیا ہو کے نکلوں گا پھر ٹائی دیکھی جاتی ہے کہ سلیب اچھی طرح لٹکی ہے کہ نہیں لٹکی اس کے بعد پھر آفٹر شیو کریم پھر اس کے بعد دوسری کریم پھر تیسری کریم پھر چوتھا شیمپو پھر پانچواں شیمپو پھر سر پہ کیپ تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے کیونکہ مائیکل جیکسن ویسی پہنتا ہے وسیم اختر کو بھی وہی پسند ہے یہی ہمارے پیشوا یہی قیامت کے دن شفاعت کریں گے بش فاتحہ پڑے گا ٹونی بلیئر جنازہ پڑے گا اور اسال ثواب کے لیے مائیکل جیکسن کے پاس جائیں گے لتا منگیشکر گانا گا کے اس کا ثواب ہمیں پہنچائے گی اوشا بھوسلے کی ساری نظمیں اور غزلیں قبر میں ہمارے کام آئیں گی پاکیزہ اور جاسوسی ڈائجسٹ ہمارے ساتھ دفن ہوں گے اور سینماؤں کے اداکار ہمارے ساتھ قبر میں آ کے لیٹیں گے اوپر فاتحہ وہ پڑھیں گے مسلمان تو نے رشتہ کن کے ساتھ جوڑ لیا اور کن سے توڑ لیا کبھی سوچا کر